میں خانہ سرکار کے میں خار صحابہ میں خانہ سرکار کے میں خار صحابہ سرکار کے عشاق وفادار صحابہ سرکار کے عشاق وفادار صحابہ روحوں کا رہا جب تلک جسموں سے تعلق توحید کا کرتے پر پرچار صحابہ تو عید کا کر پر پرچار صحابہ میں خانہ سرکار کے میں خار صحابہ سرکار کے عشاق و وفادار صحابہ سرکار کے احکام کی تعمیل میں دائم سرکار کے احکام کی تعمیل میں دائم رہتے تھے کمر بستہ تیار صحابہ میں خان سرکار کے میں خار صحابہ سرکار کے اوشا کو وفادار صحابہ میں خان سرکار کے میں خار صحابہ راضی تھے خدا ان سے وہ راضی تھے خدا سے راضی تھے خدا ان سے وہ راضی تھے خدا سے راضی تھے خدا ان سے وہ راضی تھے خدا سے اس فخر کے تھے لائق حقدار صحابہ میں خانہ سرکار کے میں خار صحابہ سرکار کے اشاہ کو وفا وفادار صحابہ سو جان سے قربان ہیں ہم اپنے نبی پر سو جان سے قربان ہم اپنے نبی پر یہ کر گئے اعلان سردار صحابہ میں خانہ سرکار کے میں خار صحابہ سرکار کے عشاق وفادار صحابہ کردار صحابہ سے ہوا دین مکمل کردار صحابہ سے ہوا دین مکمل مذہب کی صداقت پت کہ معیار صحابہ میں خانہ سرکار کے میں خار صحابہ سرکار کے اشاک وفادار صحابہ لگنے ندی دامن پہ کبھی چیٹریا کی لگنے ندی دامن پہ کبھی چھیٹریا کی تھے دین الہی کے رضاکار صحابہ میں خانہ سرکار کے میں خار صحابہ سرکار کے اشاک کو وفادار صحابہ اللہ کے پیارے سبھی اصحاب مہاجر اللہ کے پیارے سبھی اصحاب مہاجر اللہ کے محبوب کے انصار صحابہ میں خانہ سرکار کے میں خار صحابہ سرکار کے اشاق وفادار صحابہ دریاؤں میں کودے کبھی صحراؤں سے گزرے دریاؤں میں کودے کبھی صحراؤں سے گزرے اللہ کے رحمت کی طلب گار صحابہ اللہ کے رحمت کی طلب گار صحابہ میں خانہ سرکار کے میں خار صحابہ سرکار کے اوشا کو وفادار صحابہ کرتے رہے سب حق کے لیے جوہد مسلسل کرتے رہے سب حق کے لیے جوہد مسلسل باطل سے رہے برسر بیکار صحابہ باطل سے رہے بر سر کار صحابہ میں خانہ سرکار کے میں خار صحابہ سرکار کی عشا کو وفادار صحابہ صدیق عمر حضرت سلمان و علی ہے صدیق عمر حضرت عثمان و علی ہے عمر حضرت عثمان علی ہے اللہ کے نزدیک بڑے چار صحابہ اللہ کے نزدیک بڑے چار صحابہ میں خانہ سرکار کے میں خار صحابہ سرکار کے عشا کو وفا وفادار صحابہ ایک دو کے حامی غم و خار مددگار ایک دو کے دلدار ہے ہر چار صحابہ میں خانہ سرکار کے میں خار صحابہ سرکار کے اشان کو وفادار صحابہ مسکن ہو یتیمہ کے مددگار تھے سرور مسکین و یتیمہ کے مددگار تھے سرور مظلوم کے تی یار و خوار صحابہ میں خانہ سرکار کے میں خوار صحابہ سرکار کے کو وفادار صحابہ میں خانہ سرکار کے میں خوار صحابہ سرکار کے عشا کو وفادار صحابہ روحوں کا رہا جب تلک جسموں سے تعلق توحید کا کرتے رہے پر چار صحابہ توحید کا کرتے رہے پرچار صحابہ میں خانہ سرکار کے میں خار صحابہ